عالم تے ولی شریف نہیں سمجھو کیا کیا میں شریعت دے آکام نو سمجھ عالم تے ولی شریک ہیں لیکن کائنات دے اندر اللہ تعالی دے واقع ہونے والے حقائق نو غیبی چیزاں غیبی نفی نقصان اللہ دے ولیاں نال کوئی شریک نہیں سمجھ نہیں آئی گل شریعت ایس وقت نفا کیڑا نقصان دے مصیلت ہوتے نے

جی، جی، جی۔ قرآن کی کی گواہی ادھر ادھر جان لوڑ ہی نہیں سچی دسیا جی شریعت آلے نہیں آئی حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علیہ السلام بچے نے شریعت نہیں رسول تو آپ نے ہاں۔ رسول آلے بچہ ہے رسول آلے بچہ ہے ماں حکم ہوتا ہے سبحان اللہ اس بچے نو دریا روڑ دو سبحان اللہ تسا فراؤن تو انج بچاؤ پھر تیار کر کے تھی گود چ لے آنا پھر واپس امن تو خیر سلامتی والے

مرشد جیوے جیوے جیوے شادی پور کا شادی پوری ہاں جی، پٹھان

یہ سمجھنا کہ دوسرے شرح تو سوا کچھ نہیں ہوتا اگر آپ شرح تو سوا کچھ نہیں ہوتا تو بچے نو دریا چ چوڑنا کہڑا شرح شرح اتری نہیں ترین سہولت بچا جرح اترنی سی وہ ہالے مارے

یہ واپس خیر سلامتی تیری گود تک پہنچانا میرا کام ہے بی بی پاک اور رسول تو بغیر جو دل دے پیا ملتا ہے ان شریعت آخر شریعت واسطے شرط سے رسول کا واسطہ ہوتا ہے توجہ نہیں فرمائی اللہ دے ولی رسول نہیں شریعت جانا عالم کے ولی برابر لیکن غیبی نفع نقصان نو رہے حقائق کونیا کو سمجھ مشکل لفظ ہے حقائق کونیا کو سمجھنے میں یہ صوفیہ ممتاز ہے یہ ان کی خصوصیت ہے اس واسطے شریعت والے اگر انہوں نے رابری نہ لین تو گاٹے چ رہی اس رات پاک نے رسول

شرحا کچھ نہیں ہوگا شرح تو سواج نہیں ہوگا شرح کو سوا شرح مریض کو مولبی صاحب کھڑے آ رہے رولیا کو شرح کو سوا کو نہیں اللہ تعالی ہے اس غیبی نگاہ دینا غیبی پھر نقصان ہو سکتے اور غیبی بھی نقصان ہو سمجھنا اچھا، اللہ اکبر

اللہ یا یا رسول لا توجہ سونا سمجھ آئی کہ نہیں آئی آواز آواز صحیح سمجھ آ گیا کہ نہیں آواز کون بڑھاوا الحمد للہ اس جماعت مقدس

جیڑا حضور دی محفل میں کھولو لنگ گیا دل تکبر آیا یہ کون بیٹھے لینا جا کے مسجد نبوی شریف میں پڑھنی شروع کر آپ نے سلا سلام دا فرمانا ابو بکر نو جا کے ختم کر دیا عمر نو فرمانا جا قتل کر دے عثمان نو فرمانا جا قتل کر دے ان قتل نہ کرنا سجدہ لما ویگ عبادت مصروف کے اور اتوں یہ امر کے نام ایک امر آ گیا کی

سمجھ آئی کہ نہیں آئی شریعت کے خلاف نہیں ہوتی لیکن سمجھ اس کے آخر فرق لگتا ہے اگر کوئی بھی اختلاف نہیں کوئی بھی اختلاف نہیں حضرت موسا دا بولنے دا کی مقصد حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے کرنے دا کی مقصد اور پھر جب فرمایا ہے کہ ہاں کیوں کیتا جی انہیں پھر راز دسے میں اس واسطے کیتا ہے میں جو کیتا ہے وہ امر نال کیتا ہے اتوں پتہ لگتا ہے کہ ہر مقام دے شریعت اور حقیقت نو ایک ہی سمجھنا یہ غلط ہے شریعت ہے حقیقت ہے میں بھی وہ ہے تقدیر سبحان تقدیر اور شریعت ہے معرفت تدبیر اللہ دیکھو ایک تدبیر تدبیر نو سمجھنا شریعت تقدیر نو سمجھنا حقیقت عالم عالم اللہ دی تدبیر جی ظاہر ہوتی ہے رسول دی زبان پہ عالم وہ تک رہتے ہیں اور اللہ دے فقیر وہ غیبی تقدیر تک پہنچ جاتے ہیں جی لوہے محفوظ لکھی ہوئی

علماء کے پاس ہو سکتی ہے ہوتی ہے جنہ جنہ کسی نے سمجھ ہو مطابق ایک ہے معرفت تقدیر جو حقیقت ہے وہ لوہے معاف توجہ ہے یہ شریعت دس فرد دس یہ شریعت لکھے نہیں تقریر کا معاملہ اللہ کا دسنا سارا نصیب کسی ہونا نصیب نو جان لینا یہ فقیر کا کام ہوں شریعت دس دینی یہ علماء یا فقیر جب ظاہر سے بیٹھا ہوئے وہ کام میں آ سمجھ نہیں لگی گل بھی تا کر کے اللہ دے ولی اپنے باطن کے بھید نہیں کھول دے یہ مطلب ہے جڑا بزرگ فرمایا ہے مولا ہے جامی رضی اللہ تعالی عنہ نے عاشق جامی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا سناوا فارسی ہے سبحان اللہ آپ فرما نے ہر کیڑا الٹا مہر کھولنی ضروری ہوں پر حقیقت کی یہ فرمایا حقیقت وہی راز خدا بندی ہے جہاں کرما والے سرکار دمیا شیر ربانی وغیا فری دل دیا ظاہر فرما جدو ظاہر فرما تو فقی خبردار بولنا نہیں شریعت ہر ایک دن بولنا وا حقیقت کسی کسی نے بڑا ہی چگل بندہ ہونا ہے وہ بے وقوف بندہ ہونا ہے وہ جڑا اللہ دے ولیاں دے اس مرتب مقام اور خصوصیت دا انکار کرے وہ دے نال دا بے وقوف کوئی نہیں اس جاہل نو نہ قران دا پتہ ہے نہ حدیث دا پتہ ہے اے رمضان اللہ تعالی نے واضح قران دا چھڑیاں نے سبحان اللہ

ایک پوری کتاب لکھی ہے رسالہ لکھا اسے کہ اللہ پاک محبوب شریعت ظاہر دے بھی حکم کرتے دل کے باطن بہت بھی حکم کرتے رسالے کا نام ہے الباہر اس نے اندر آپ نے درد ہے سونے نبی اپنے باطن علم شریف بنا رہے تھے یہ تیز توجہ ہے سبحان اللہ وہ سجڑوں آخر یاد رکھتے جگر جی لو یہ قتل نہیں یہ قتل نہیں باہر لینا یہ قتل نے مترا دے مطلب پھر جب بعد میں تو یاد رو بلائی کھا جان پتہ نہیں کی کچھ ہو سکتا لیکن بی بی پاک نو یقین ہویا ہے یقین ہویا ہے دل دکھتے کی کہ بھاوے کوئی رسول نہیں لیکن بی بی سمجھ گئی ہے کہ میرے نال دل دوتے گل کرنے والا رب بھی یقین ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر یہ بھی یہ یہ کیویں آیا اندازہ نہیں ہے تو نہیں کہہ سکتے توبہ توبہ قرآن فرماتا ہے ایسا حکم کیتا بی سبحان اللہ اصا حکم کیتا ہے نہیں یعنی کر بی بی نو یقین ہویا ہے تسلی ہوئی جس لفظ جگر جدا ہویا ہے تے ماں نے پیار نے اندروں دل نو کھچ پائی تو اس وقت اللہ فرما ہے لولا سبحان اللہ ربطنا علا قلب ربطنا على قلب اگر اسا بی بی دے دل اس وقت کا نہ رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ سامنے آیا بچہ ہوں اتنے اللہ تعالی پابندی رکھی دل سے کہ یہ جانا نہیں اس نام رات کو شک نہ پوے کہ پوری مان لہذا اللہ تعالیٰ فرما اصا دل نو قابو رکھے اصا ماں اس پتر الجان نہ دیتا تاکہ وہ شک چ نہ پایا جائے میں یہ گل کر کے اس ختم کرنا چاہنا اگلا بڑھتا نہیں تاکہ موضوع اصل بیان کر دیا میں چاہنا شرح پڑھ لینی ہو جہان کے نفے نقصان گافی نمجنا یہ فکیر نہیں ہی چاہیے توجہ نہیں فرمائی نے اتنے خالی خالی مولوی ہونا پورا نہیں نہیں ہو سکتا سکتا اتر کتاباں کم نہیں دے کافی نہیں ہو سکا لوڑ پوری نہیں ہو سکتی پھر انہوں جدو مقابلے ہوتے ہیں اس پا گئے قربان جاوا اس لال پاگ نے اپنے فکیر رابر بنایا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ نہیں کن عجیب مرحلے میں کٹ ہے اسلام دی خدمت فتح اور کامیابی نصیب ہوتی ہے نا فرا ہوتے ہیں فکرا کے پیچھے والے ہوتے ہیں مبارکبادی راضی کی وجہ سے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے دشمن کیا کیا سوچتا ہے ہے دشمن کرتا ہم جو کرتے ہیں یہ دشمن چاہتا ہے دشمن کی مرضی ہے کیا ایسے چکر کے سارا دشمن مارنا جلد ہے یہ سارا گلا کتاب پڑھنے نہیں آنیا وہ دل دے بہیت دل دل دل دے دے دے دے دے دے بھید او او اندر توجہ نہیں فرمائی وہ ظاہر ہونے نے اس دل پہ ظاہر ہونے نے جیڑا دل اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ رب فرما دینا سٹ دے سٹ سٹ دے دے ویکھی جائے سکتے ویسا دل ہوئے

دیکھو مجموع جو ہے حریش کے خلاف حضرت کھڑے نشان سوچی پہ گئے کہ ایویں گال جانا سوچ رہے ہیں مولا علی فرما نے یا جن لا شک نہ کر یہ بربادی وہ کھلوتے نہیں

جسے پھر شالی وغیرے کی نگاہ پہنچ رہی ہے ہاں، سارا کلنڈر اقبال فرمانا نہ استوتا سے جام سن شریعت اور حقیقت یہ سن شریعت والے پاس سن حکم بخی نہیں رہتا جی حقیقت والے پاس نظر بند کرتے سن حقیقت کے راز بخی نہیں سمندر دین دے بندے کتوں لیا جو ہے نہ تخت تو تاج میں لشکر و سلام ہے نہ تخت و تاج میں شریر پڑنگار پڑنا دماغ سوہینا دماغ میں ساڑنا پہلے شریر سما جام پری پالی کرتے دماغ میں جیگل ساڑنا پہ دماغ سوہینا شراب جیور سوجیوں سان سمجھ گی وہ غیب کے جہان سمجھ آئی کہ نہیں کھول رہے کر کے جوڑے اپنے ویسے بیان تو بعد کسی بولن کا موقع نہ ملک جو ہے ہےکی ہوئی ہوئی مولوی تقریر سن کے توبہ کر ایک غیر مذہب کا میرے کو آیا کبھی والے کا مولوی صاحب اس یار توحید بڑی ہوئی سی

ایماندار دسو جی میں گل کر رہا کوئی ہے خفا کوئی ہے پوشیدگی کوئی ہے اس میں ابہام کیڑا دل ہے جہاں آ کے میرا دل اتباہ کرتا انکار کرتا اس گل کے سنان کو ہے ہاں مقابل کا محانت کا مخالف کا حاصل کا بے وقوف اور چاہے مرکب کا جو شکار ہوتا ہے وہ نہ علاج ہوتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں اگر سلیم سبا ہے تو پھر اصل ہے وہی گندہ گرامے جبیاں سونے نبی تو تمام ابلیاں بولا بولو سجنا درویش اللہ سونے سے حقیقت حقیقت فکیر ورنہ ہو سکتا اسلام کی خدمت کر دیا اسلام باہر بیٹھا اسلام کی خدمت کر دیا اسلام ہی قتل ہو جاوے دشمن کامیاب ہو دشمن نو کامیابی مل جاوے تا سا کلندر اقبال فرماؤں بھروسہ کر نہیں سجتے

دل گے وہ وراثت کدھر جائے گی معلوم ہوا خالی شریت والے رکھ لینا شریعت اگے رکھ لینا یہ نہیں حقیقت اگے رکھنا یہ اللہ اللہ اکبر یا رسول زندہ باد جو ہے ذرا بولو شبہانندا سن کے جاؤ

توجہ ہے تو فرمایا بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر غلام کیا دنیا کے غلام ہاتھ دنیا ہات تین ہات سو آپ بیٹی بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر

قرآن توجہ نال سمجھی اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا شیطان دے نقشے چلیا جی ایتھے سوال اٹھنا ہے شیطان شیتان کبھی ویکھیا ہے نہ کبھی پیر ویکھے نے اللہ سونے اسا کیڑے پیر ویکھیے شیتان چلیے وخا دے سہی اللہ وحدہ لا شریک فرمایا شیطان دے نقشے چلو پیراں دلو پیروں دلو وہ قدماں دے قدم نہ رکھیا جے کیا مطلب وہی تاپے داری نہ کریا جے لیکن سوال اٹھتا ہے شیتان دستا ہی نہیں نہ کبھی پیر دس رہے نہ کبھی وہ نقشہ دسیا ہے پھر اللہ واہدہ بلا شریف کے فرما شیتان کے پیروں کے نہ چلیا جی قدم کے نہ چلیا جی نقشے کے نہ چلیا جی وہی تباہ کرا جی توجہ فرما بزرگ لکھا ہے بزرگ حق تیرے سامنے واضح کر دینا وا شیطان نہیں دستا مگر شیطان والے دس دے رہے

سمجھنا وہ شیتان دار ہے سب ہے کہ شیتان کی تو بےداری نہ کرو لیکن اگلی گل بنی کہ شیتان والے کو لڑا کے پہنچنا یہ پڑھنا ساتھ بننا بھی اور سمجھنا بھی اور سمجھا بھی سکتا ہے پیروںکار انہوں نے پیروں کے نہ چلے گئے سمجھو بھائی سمجھو سمجھو سکو اس گل کو لیکن میں محتاج نہیں اس گل کا کہ تھی جناب جی اگر اگر میرا ساتھ دوں گے قرآن پڑھنی پڑھنی سوکھی خوجی شاطان بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ

مصروف ہو اپنے رب دے سپرد کر یا اللہ تو جان دے کام جانے میرے تیرے اگے شہ کو لیا میں تیرے سپرد کر میں رہا جو ہے نا لیکن جنہ کے شیطان بستا ہے وہ ہاضر غائب ہے یہ حاضر وہ غائب ہے ہے ہے یہ یہ محسوس وہ دستا نہیں جسم اور فنا بقا بلا والے اللہ دے ولی رب دستا نہیں لیکن آدھے نے نشانہ فقیر جا گئے فنا فلا بقا بلا اسی طرح جی کافر وہ بھی فنا فلا اپنا فنا فی شیطان بقا بھی شیطان کے مقام سے پہنچ جاتے فنا فی شیطان بکا بھی شیطان سے پہنچ جاتے نا بس پھر انہوں کا جی ادھر ولی بولنا رب کا بولنا ولی کرنا رب کا کرنا ادھر پھر آخنا پینا اس کافر دا بولنا اس شیطان دا بولنا دا کافر دا کرنا شیطان دا کرنا اتنے فنا دے بکا اوی مننا پینا اللہ سونا ہوں فرما شیتان دے راہ نہ چلے جی مطلب کافر نہ چلے بولو کافر ہوں ادھر اس بات نہیں یعنی کیا مطلب مانا جائے تو یہ لازم یہ نہیں مطلب اسلام سے اور یہ بھی نہیں کہ اگر نہ مانا جائے تو اسلام سے مرد کرو گے نفی اس بات کے اعتبار سے یعنی نہ نافی نہ اسلام کے اندر جو نفی اس بات کے اعتبار سے یعنی دخل نہیں رکھتے اسلام کے ساتھ ان کا تعلق اس طرح کا نہیں ہے وہا کے درجے چ جماعت کے درجے چ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے رکھا اس طرح ہاں جی کرو کرو ہاں تاری کروی تاری نہ نہ اتنے اگاں دنیا کے دنیا کے جن بھی کم ہیں درجے چکی یہ دوائی لوگ کافر کو لوگ مومن کو لوگ

حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نو کسے آخیا حضور آ جی پائی جی۔ کل لگے آپ نے فرمایا روٹی جی بنا ایک ہوتی ہے مشابہت ایک ہوتا ہے تشبہ مشابہت حرام نہیں ہر صورت تشبہ حرام تشبہ کا معنی کیا ہوتا ہے نیت اور ارادے کے ساتھ کافر جیسا بننے کی سوچنا فرمائی نے ایک ہے مشابہ ایک ہے تشبہ روٹی انہوں نے کھا روٹی ایسا بھی کھا دی پانی انہوں نے بھی پیتا پانی ایسا بھی پیتا کپڑے انہوں نے بھی پائے کپڑے ایسا بھی پائے گڈیا گیٹے بھی جنیا جناد اصا بھی جنیا یہ کئی کماج بھی کرنے اصا بھی کر ہیں لیکن یہ تشبو نہیں آخنا تشبو کیس ساتھ ہے تشبو نہیں حرام نہیں آخنا یہ آخنا بھاوے ہو رہا ہے رلتے پی شکل صورت عمل کی انہوں نے عمل دی ساڈے عمل دی بعض دنیا دی اعمال صورت رلدی پئی ہے مشابہت ہے لیکن تشبو نے تشبو کدو بڑھدا ہے جدوں نیت ہوے میں او دے ورگا بنا جدو ارادہ ہوے میں او جیسا بنا جدو بندہ مومن سوچے گا نیت آوے گی کافر ورگے بنن دی تے پھر اسلام آخر ہوں تیری نیت دے تیرے پکڑ ہونی کیوں پکڑ ہونی ہے تو کافر دے جدوں کافر ورگا جے غیر کام بھاوے بنتا پھرنا ہے لیکن کیوں وہ ورگا بننے کی سوچنا ہے آخر تیرے اندر یہ نیت بندیا بندیا تین حرام تک لے جاوے گی تین حرام تے نجائز تک لے جاوے گی پھر وہ اندر مشابت کرے گا تو پھر تیرے ایمان پہ بننی شروع ہو جانی ہے گناہ بن جانا ہے لہذا خبردار اسلام کہتا ہے نیت اور ارادہ پلیتا دے نال دا ہور دا ارادہ نہ کر اپنا ارادہ کرنا ہے تے پاکاں دے لڑکا بننے کی کوشش کرنا یہ کسی مسلمان تو امید نہیں ہو سکتی اگر وہ ہے تو گمراہی پی گیا ہے بہت بڑی غلطی پی گیا ہے گناہ پی گیا ہے یہ مکرو تحریمہ لکھا ہے علماء کرام نے اگر کسی جائز کام کافر ورگی ہون دی سوچ دے جائز

انرگے بننے پھر انہوں گھر وہ اسلام کی دولت نصیب ہو جانی پھر جنت کی دولت نصیب ہو جانی کہ نہیں پڑھیا سی تاریخ الاسلام امام زاہبی دے دے اندر مولا علی پتر دا سبحان اللہ نہیں پھر انشاءاللہ جن والے میرا جلسہ میں رکھے جن والے اچھا کے اچھا۔

حضور نے فرمایا نیت المومن خیر من عمل و نیت المنافق شر من عمل مومن دی نیت دی عمل نوڑا چنگی ہوں کیوں اگر تو کم جائز کی رہے لیکن جائز ہے تیری نیت ہو گئی مثلا کھانا جائز ہے لیکن اگر نیت تیری ہو گئی ہے کہ یار میں کھاوا جی میں مدنی پاک کھانا تو ہو سکتا ہے اس نیت نال کملی والے اللہ اللہ راضی ہو جائے سونے کی نگاہ کرم ایسی ہوئے کہ شرف بخش دے

سختی نال اللہ فرما دے حرام حرام معلوم جائز نہیں جس طرح کے حرام نو حلال نہیں کفر بن جانا ہے اس طرح حلال ہلام آپ بھی کفر بن جانا ہے جیل نو حرام نہیں آ سکتے جل چاہیے لیکن ضرور آ رب ربا دلا شریف مولا کٹیا گیا لیکن انسان واسطے پسند کرنا پسند کرنا گوارا نہیں فرمایا اللہ الا شریف مولا خلاف ہے یہ پسند کرتا ہے کہ اے بندے آؤ یہ طلبگار نہ بن یہ نے کم ضرور کرو یہ دل چی ہاتھ رکھے دل چلیا جاؤ اللہ بہلا بلا شریف کے دین کے اندر کسی نے مجال نہیں کسی نے اجازت نہیں کسی نے مباہ نہیں کیا گیا دنیا دل جاوے نہ دنیا ہاتھ رہے دل نہیں بس کامیاب ہے پھر یہ دنیا انہوں نے کرام نہیں بڑھ گئی اسلام صاحب سرکار سامنے دوسری جلد موجود ہے حضرت زبیر بن عوام جیسا رئیس سیدہ صدیقہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ

اپنے واسطے رکھ لینا میرے پہلو چیتا کرا سی وہ وہ قربان جاوا جنہ کے کے دل دنیا نہیں آپ ہی بھول جاتے ہیں کیوں اس واسطے انہوں کے دل دنیا نہیں دنیا کا خالق بس گا دنیا کو آ بھی جائے تو فرق پڑنا جی

دشمنی مترا دے بڑے ہاتھ کل سارے آماد ہر کل رکھنا پہ آماد اخلاصا کے

تے خوشی نہیں چلی گئی تے اس مقام سے پہنچ جاوے تو پھر اس اپنی بوجھ نہیں کر سکتا پھر سپیرا بن توجہ نہیں فرمائی فرمائی لہٰذا بھائی ہمارا لیکن اتنا ضرور کیا گیا ہے کہ پھر جملہ پسند نہیں کیا گیا کی مطلب کہ خبردار اس کو بچہ دے دل چان چاندیا جی یہ نہ ہو جائے بے زمین بنا تک لے جائے پھر بندہ بے زمین بھی بن جائے وہ ٹھیک ہے یار چلو جمع بھی آدمی ہو جائے نہ عزت کا خیال نہ غیرت کا خیال نہ ایمان کا خیال جس لے عزت غیرت دین ہو سودے ہونے لگ پائے

محنت نہیں ہونا چاہیے عزت نہیں چاہیے رکھنی اللہ شریف مولا سونے نے جی عظیم شہ بنائی وہ عزت غیرت ہے ایسا سودا نے جب دنیا یہ نقصان کرنے لگے اسلے منہ کام ہے یہ کچھ کر دے گا اپنے لینا فون کر برباد نہیں ہوئی تو نہیں ہونا چاہیے ہاں، یہ کتے کا کام ہے ہڈی مگر نہیں نہیں شیر کا کام وہ کرتا جی اتنے سٹنی تو شم کرتی گل ایک مشہور ہے کہ شیر با مرے پر شیر بھا مرے پر کبھی نہ چلے مطلب کہ شیر مار سکتا سکتا ہے مگر امیر کا سودا یعنی مومن نہیں کر جب جب شرح شرح کی گل آ جائے اللہ جدہ رو مسلمان بندہ سودا نہیں کر بے زمین نہیں بنتا ہوں گل اگے اگے وداو وداو جہے تو اللہ رسول نے ٹکیا اتے ہوں کافر وہ دعوت کرنے طریقے نے

مردو میرا مردوں اپنی نظر رکھو یہ بیبیاں اپنی نظر نو نیو رکھو مرد نو حکم رکھا ہے نظر چکا گرا گرا نظر وزارا پیدا ہو جاؤ میرے نامدار بخاری شریف کتاب ستون کتابوں ایمان گنور سلیمان حضور نے فرمایا ایمان تو تو کچھ شوبے نے شاخا نے شاخا نے جمبی درخت بھروائے ہزور نے فرمایا میں اپنے شاخا کے شوبے ہزار شوبے ہزار

پرتے ہو سکے گا دوسرا ویچ نہیں سکے گا جی نظر اپنی نیوی کرے گی پھر کسی نو ویچ سکے گی سنی بھی نہیں ہو سکتا جو ہے نظر نیوی رکھو ادھر پرتا بھرتا یار پہ گل کر لیے پر آ گیا کہ دنیا اس واسطے نہیں پسند کرتی کہ اسلام کتنے آدھے دروازے بند کرتا ہے کتنے تو بنتے ہیں جرم بولو اسلام دوست فتنے کا بوہا بند کرو جرم پیدا ہی نہ ہو جڑے دشمن نے نا نہ کرتے ہیں وہ فیتنے جاری رکھو تاکہ جرم پیدا ہون سارے ہاتھ ہوتے جان چھتر کھانے جان لوٹی جان مہینے جان موجہ جنوبی دکانداری یہ چلاوا گے وہ فکر فکر اسلام کے بوہے بند کرتا ہے ہوں اسلام کیوں آخیا ادھر اگر عورت ہوے بے ہوتا عورت ہوے بے ہوتا نظر خالصہ ہر پاس آبیز ہوے عورت ہر پاسے پاس عورت کو ہر کوئی دیکھے ہوں اس فکرے کی جرم بنتے ہیں ادھر میں کی جرم بنتے ہیں یا زبردستی بنا یا قتل و غارت عورت چھٹی گئی ہاں چپ کے لے گئے یا پھر ہوا چھکا اڈر گیا کیویں رب بادشاہ شریف جی، بندے بھی ون سمجھنے پڑے بڑیاں بھی ون سمجھنے پڑے بندے سونے تو سونے بھی ہیں گوڑے تو گوڑے بھی ہیں بندے بڑیاں بھی سونے تو سونیاں بھی ہیں گوڑے تو گوڑیاں بھی ہیں حضرت یوسف ورگے بندے بھی ہیں محمد رسول اللہ اور اسلام کی پیدا دے پائے اور سجنا سیارے دل نہیں ہوگا دل اپنے ہاتھ کی شہر نہیں جس مرضی ہاتھوں نکل جاتا ہے جسے مرضی مرضی لگ جائے اللہ بھائی سارے ہاتھ نکل رہی باقی کار ایسے لڑائی ہے اسے واسطے اللہ جائے شریف مولا نے ہر ادھر نوکاب ادھر پردہ ہوئے کیوں کیوں اگر عورت عورتیں کی غیر بندے گا عورت

دل شہر گھر گھر جرم پیدا ہے نظر کوئی سونے بندے <laughs> <laughs> اسلام کو نہ مطلب ہے

سونی سونی آواز آواز آواز آواز کوڑی کوڑی تے تے شکل شکل توجہ تو انہیں آخیا صرف بند سبھی گیزل آخرا گاڑی کسے نخرا کسے پتا نہیں کن گھر اجڑ جاتے ہیں بندے ایڈے ایڈے بھی آ رہے ہوں جا چھ فٹ کد ہوئے سات فٹ کٹ ہوئے چھاتی ہوئے پرسا مارتا ہوئے سامنے آئے پوے چڑکا جی لگے چائے ہے ان مردانا مرتبہ جہی شہد ہے حسم حسن قدرت نے اس نظر کا راز ایک اگے گل کی جیبیا نے پیار کیا مگر لگ گئی کیوں دل لٹا بیٹھے انہیں آخیا سیب دیتے یہ گل کم سارے کو سنی ہونی پر نقتا چشتی کو سوچا کی آخری رکھنا سبر کیا سکرین کے پیچھے سکرین پردے کے پچھے

بییاں سیب لے کے چھری لے کے بیٹھیا چھری لے کے بیٹھیا نے سیب لے کے بیٹھیاں لکھنیا جب سامنے آئے

ڈیڑھ کروڑ دیا کتابوں کا فرق پڑھ کے ڈیڑھ کروڑ ہنر کہنا سوکھا زندگی کی پونجی میں اللہ فرما مردیا ریدیا بنا وا ریدیا مردے پیدا کرنا وا حضرتوں کافر ابو جہاز صاف میں سلکے جاوا حضرت محسون سون بیٹھی ہوں گل سمجھ صحیح روایت کی گل کرنا محسون سون بیٹھی گھر کے اندر حضرت معاویہ بھی بیٹھے ادھر ایک ہیجڑا آ گیا ہیجڑا زنانا گھر فورن امی امی جی حضرت معاویہ فرمایا زنانا کی آپ فرما دیا نا وہی جو ہے نا اگر کوئی بندہ اپنے آپ بدل لینا یا خدا نے بدلیا بنایا تو وہ یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا حرام حلال ہو جانا تاریخ الاسلام زاہبی ویخ رحمہ اللہ

ہاں؟, جی ہاں،, ہاں حیا ہے عورت کا ایک کہنا میری حیا پہ یقین رکھنا پتہ نہیں کدو کی گل ہے گل گل چنگی وہ حضرت ابو ہریرہ کو شیطان آیا آیت الکرسی دس گیا فرمایا ہے تو جھوٹا سی پر گل گل گل گل سچی کر گیا یار اس میں پتہ پتہ پتہ نہیں نہیں نہیں کدوں کدوں کدوں کہ کنجری منہ ہے ہے عورت کا ایک گہن ایک ہجا ہے عورت کا ایک گہن

بیبیاں بندے سیدا کر سکتی ہیں سور فرمیے حمر میسور جی بھی وہ خسرا ہے وہ جنانہ ہے انہیں اپنی تکلیف بدلی لیکن اللہ کا حرام یہ حلال نہیں ہو سکتا اپنی چھکا کے رکھو بیبی قرآن میں نظر رکھ والی سی سر ویسے اور سر کے جانا چی کے پلیت نکلیا ہے مگر اس بیوی کی بات چیت کی اثر پلا جدید پلیت کے پاس موجود ہے اس کے اندر لکھا ہے تینوں بیٹے سالے اور تھے یہی وجہ ہے تینوں نے تخت شاہی ٹھوکر ماری دھیان ہی نہیں کیتا اور جدو جدو معاویہ معاویہ بن کو تخت پر بیٹھنے کا موقع ملا ہے مارو مارو اس نال دل لونا ہے جو بے وقوف ہے چاری دن معلوم ہویا اپنے پیو دا حال بیٹھ کے پتر عبرت نے پکڑ گئے وہ توجہ ہے پتر عبرت پڑ گئے اور اثر سے وہی پاک تقدیر تقدی جد نا سونے وہ تقدیر مہربان ہو جائے نا تو پھر بارش آ رہے نا بارش مہربان ہوئے اپنی ہاں، ہاں، ہاں، وہ توجہ ہے خیر میں نظر نظر کلندر اقبال کا فرما ہے کیسے کیا کے عورت غیر بندہ نہ تاکہ وہ دل برباد دل برباد ہویا تو جگہ برباد ہوا نہ بھی جگا برباد ہوئے دل کی بربادی تو تھوڑی شاید سب تو بڑا تو جگہ ہی ہوئی عورت مرد کہ عورت نو پردہ کیوں کرایا تاکہ کے چکا نہ عورت نو کیوں فرمایا نظر نیویاں رکھ دیا نہیں فرمائی فرمائی نظر نہیں آ رہی تاکہ یہ آپ کا گانا گاڑ دیکھے ہمیں لگی ہاں۔ یوسف جیسے پیغمبر نو ویٹ کے ہوش نہیں رہی ہاتھ کٹے گئے شہ بندے جنہوں نے ہوشلی دینیا چنگا ہر ایک لوگ جب کینڈیج لے گھر اسباب کا جہان ہے جی خیر میں صرف یہ گل کرنا کہ سجنوں شردا نے جتوں رکھے جاتا جہالت جاہلیت میں آ جاتا لہذا ان کی اتباع کر جاتے لہٰذا شاٹ مسلسل مر مظاہرے مظاہرے کا راہ ڈکنے راہ بہ رہ نبی کیلی چی ہزور ڈاک بھی گیا میں نے گیا گلا سنا کمائی جانا جو ہے ادھر ایسا علمی اس کو شیطان کے پیر بھی نہ کرایا میرا مقصد کسی کو متعین شخص کو نشانہ بنانا نہیں ہے مجھے صرف شریعت کو بیان کرنا مقصود ہے جس طرح کے جس طرح کے اصا دستور الحمد للہ جن باتوں سے کبھی پردہ نہیں اٹھایا اگر میں بزرگان دین کی تعلیمات میں ان کو چھوڑ دیا گیا صرف نظر کی گئی توجہ ہی نہیں گئی اور ہم نے آ کر توجہ کرا دی ہے کرائیے سونے والا پردہ سونا مطلب اسی طرح اس طرح بھی میں پردہ اٹھانا پیا ہر ایک ہر ایک طبقے کے لوگ جہے کو حدیث منع فکا منع وہ سڑک کو تیار کنٹینر سٹ دینا لگ لا کہ کیا حدیث اجازت میں پورے چیلنج روئے زمین کا کوئی بندہ اگر یہ شرح جگہ سابت کرنا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر بخاری کی روایت سنائی ہوں بخاری کو علاوہ دیگر اگلا حصہ نہ حضور نے فرمایا علی علی مانو مانو کلمت لا الہ الا اللہ شکر ایمان کل ادا انت فلور نے فرمایا ایمان لے شو چھوٹے شاخ نے اللہ تعالیٰ ہے فرمایا اپنے چھوٹے چو چھوٹی چھوٹی شاخ ایمان ایمان کے درخت کی تیری چھوٹی چو چھوٹی چیز رات راتی شہجار راج کتاب تمہید ابن اپنے پر شرم اس کا امام مالک سامنے پئی اے بیس کو علاوہ حدیث کی صحاح کا دے موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کسی میری کوڑی لگے میں پہلو ہاتھ جوڑ کے آخا گا رب کو معافی منگے

کوئی مریض مر گئے کوئی کسی بچہ پہ ترفتا ہے کھان پی کی شہر جی پہنچ گئی پتا نہیں کنیا ہلاکت بربادیاں ہو جاتی جائیں اور سجنا ادھر ادھر دوسری گل کر لگا رب وقت شریف مالا مسافر ہے بمے بازو چورے پیسے دوڑے گیڈیا چے سی گل نہیں سا بم چلایا نہ مسل چلایا نہ کدی رکھے بے وقوفا نے جانتا کی اور یورپ کی تابے داری کی انہوں نے رب کی توحید محمد

کے کے نعرے اللہ رسول کا کا نعرہ دین کرنا ہاں، مزاج ہی ایسا بن گیا جی نہ سر لائیے پٹانگ نہ کریے آپ پیسے نہ بسائیے

میرے آقا نام لگتا کی توبہ کر میں اس گل تو لگتا نہیں اللہ آپ ہی ہوئے نگاہ ہے بس میں بات جیسے بولو سفر نمبر تین سو تینتیس

رسول اللہ کی حق نے میرے آقا نے فرمایا پہلا حق ہے اپنی نظر نہیں رکھیا نے سبحان اللہ قرآن کے مطابق کفل کفل ادا ادا تکلیف تکلیف نہ دیا جی رات پکانا جائز نہیں رات نماز بھی جائز نہیں ہے کہ فتوا سناواں گا فتوا فتح کر لیکن اللہ سونے فضل بدلدار اتنا ہے فتوا بعد میں سناتا ہوں پہلے فتوے کے لیے عمارت قائم کرتا ہوں کہ نہیں بنیاد فتوا نہیں مضبوط ہو جائے تو یہ نہ کہ حضرت نے نہیں لکھا یہ وہ سی سونے لکھے آئے بج گئی جس جس

حق حق ہو گئے پانچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے گا جدو جدو آپ راہ پہ جد مار بیٹھے تو اسلام تو خدا رسول کا لیا ہک بیٹھا کی ادھر دیکھ ادھر دیکھ اگر کسی کو شکوا ہے شکایت ہے مطالبے ہیں تقاضے ہیں تحفظات جن سے ہیں ان کے پاس کرے ادارے کے آگے بیٹھ ہاں، بیچارے نیا مر جانے راہ سے جلسر سچی دسیا کن بولو میں جلسے اجلس اگر فرض کرو میں نہ گاٹا کنٹا کن دنیا خرچے کرتے کتوں کتوں آئیے بھی

جن بندے گڈیاں سبزی گڈیا جنیاں حیدرآباد کو کیلا چلتا ہے دوڑا اگلے شوٹر لگا ہوتا ہے کیوں آ کے منڈی میں سبزی نے پہنچنا نہ کیلا برباد سبزی منڈی تعلبات اگر کسی نے گل لگا کسی کے اگے بہن کی لڑ کوئی نہیں محمد فرمان پر عمل کر اندر سلطان جائے فرمایا بہترین جہاد آ بہترین جہاد بہترین جہاد جب سلطان کلمہ حق کہنا ہے تو صرف حق کر کر جی اور کے بندے جناب ترتیب دے غلط طریقے پائے کہ اسلام کی بدنامی کا سبب بنے ہاں جب دیکھنے میں صرف ہاتھ پہ ہو جائے کہنے چرانیہ سارا پر سنائی بار فرما دیا ہزار خوف لے کن زبان خدا دی کر گیا نا یہ کم اگر یہ کم نبی دی شریعت چاہتے مجددن فرشانی کر دے مجھے مجددن فرشانی کر دے کیا ہونا بادشاہ بادشاہ جہانگیر دی آنکھیں تک پا کے گل نہیں کرتی ہن ہاں جی، جیل وچ گئے نے لیکن سرکاراں نے ایہو جا کم نہیں کیتا امام اعظم دے منن والے بتھیرے سر میرے امام اعظم ابو حنیفہ جیل وچ فوق وفات پائی ہے لیکن امام صاحب نے کبھی اپنے مریداں نو اپنے کتنی دنیا مال والی شاید امام احمد امام احمد ہے جڑا اللہ دے شریعت شریعت والے پوچھا کیا ہے میل منانے کے لیے بات کرنی ہیں خصوصاً کتاب کہ یہ حقوق کے عامہ میں دست اندازی ہوئی شریعت میں تو اسی لحاظ سے راستہ میں نماز پڑھنی بھی مکرو ہوئی نہ کہ بازار کی سڑک پر مجلس پھر آگے در مختار اور شامی کا حوالہ دیا تو کرہ سلاد فی طریق لینا فی شغل ہو بما لیس لہو لینا حق العامت للمروب